لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اپنے مخصوص بندے حضرات اولیاء کرام کی عظمت کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے تین دعائیں فرمائی تھیں آج بھی وہ مقام مدینہ منورہ میں موجود ہے اور وہاں مسجد الجاب ہے کہتے ہیں کہ اسی جگہ آقا نے وہ دعا ارشاد فرمائی تھی ایک دعا تو یہ تھی اے اللہ پچھلی امتوں پر جیسے عذاب آیا اور امتیں نیز تو نابود ہو گئی سف ہستی سے مٹ گئی ایسا عذاب میری امت پر ایک لخت نہ آئے کہ امت کا نام و نشان ختم ہو جائے اللہ نے کہا ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں اور دوسری دعا یہ ارشاد فرمائی آپ نے پچھلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا اللہ تبارک تعالی ان کے چہروں کو بدل کر رکھ دیتے کبھی بندر کا بنا دیتے کبھی خنزیر کا بنا دیتے کبھی کتے کا بنا دیتے یہ دعا کی میری امت پر شان ستاری کا معاملہ کرنا رحم اور کرم کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا ورنہ کتنے انسان ہوتے مسلمان انسانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے اور شکلیں کتوں کی ہوتی سلم کے نافرمان ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر احسان ہے اور بہت بڑا احسان کہ انسانوں کی شکلوں میں یہ جی رہے ہیں ورنہ ان کی چہروں کو دیکھ کر گلی کے کتے بھوکنے لگیں گے گلی کے جانور بنا مانگیں گے اس لیے کہ کتے جو پیدا ہوئے اللہ نے ان کو کتا بنایا خنزیر جو پیدا ہوئے اللہ نے ان کو خنزیر بنایا ان کی پیدائش میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے لیکن جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ولقت کرم نہ بنی آدم ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا لقد خلق نل انسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا سب سے بہترین مخلوق بنایا اور یہ اپنی مرضی سے اپنے چہرے کو کتے کا بنا لے خنزیر کا بنا لے حرام کام کر کر سنتوں کو نکال کر نمازوں کو چھوڑ کر تو گلی کے کتے بھی ان سے پناہ مانگیں گے اور درندے ان سے پناہ مانگیں گے یہ احسان ہے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا جس کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا ترازو مارنے والا ملاوٹ کرنے والا ظلم کرنے والا حرام کھا کر اپنے پیٹ کے اندر پیپ اور لہو کو بھرنے والا سب کے سب بچے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور مسجد سے ان کو جنازہ بھی ملتا ہے اور مسجد کا نکاح کا دفتر بھی ان کو ملتا ہے یہ سب کا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ نے تیسری دعا ایک ارشاد فرمائی اے اللہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو میری امت جڑ جائے میری امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اتفاق پیدا ہو جائے اللہ نے کہا اس دعا کو ہم قبول نہیں کرتے دو دعائیں قبول ہو گئی اور تیسری دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اس لیے قیامت تک اس بات کی آپ امید نہ رکھیں اتحاد کے نام پر جلسہ ہو اتفاق کے نام پر جلسہ ہو ایک اسٹیج پر بریلوی عالم کو بھی لایا گیا دیوبندی عالم کو بھی لایا گیا شیعہ کو بھی لایا گیا رضا خانی کو بھی لایا گیا تبلیغی کو بھی لایا گیا جماعت اسلامی کو بھی لایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ متفق ہو گئے صبح قیامت تک یہ ناممکن ہے یہ دھوکے ہیں یہ جلسے دھوکہ ہے وہ اختلافی مسائل قیامت تک مٹنے والے نہیں ہیں آئے دن اتفاق اور اتحاد کے نام پر آپ دیکھتے ہوں گے ایک اسٹیج میں مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھ گئے یہ آج کے علماء قرآن قانی کرنے والے چہلوں کا کھانا کھانے والے اور زیارت کی بوندی کھانے والے کیا ہمارے اکابرین سے بڑھ گئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کیوں ان کو کافر کہا جاتا ہے کیوں ان کو ذہن کہا جاتا ہے کیوں ان کو اسلام سے قارج ایک فرقہ بتاتا ہے جب تک اپنی جمعہ کی تقریروں میں اپنے انفرادی مجلسوں میں اپنے رمضان کی تفسیروں میں ان کو کافر نہیں بتاتے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو گالیاں نہیں دیتے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کافر نہیں بتاتے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کوا کھانے والا نہیں بتاتے اس وقت تک ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا اتحاد اگر ہوتا تھا تو ان کی صفوں میں ہو سکتا تھا ان کی جماعتوں میں ہو سکتا تھا جب وہ لوگ اس پر کمپرومائز نہ کر سکے مصالحت نہ کر سکے تو آج کے علماء جو خیر القرون کے زمانے کے علماء سے دور ہیں اور ہمارے اکادرین سے دور ہیں یہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں ایک دھوکے کا نعرہ ہے وہ مجلس میں بیٹھ کر اتحاد پر تقریر کر سکتے ہیں لیکن جو اختلافی مسائل ہیں ان کا حل وہ قیامت تک نہیں نکال سکتے تو جو چیزیں چل پڑی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دعا کی میری امت میں اتحاد پیدا ہو جائے اتفاق پیدا ہو جائے اختلاف ختم ہو جائے اللہ نے کہا منظور نے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جسے نبی مانگے اللہ منظور نہ کرے وہ اپنی طاقت اور قوت اور جلسے اور جلوس کی بوتے پر اور بنیاد پر وہ چیز پیدا کر دے دھوکے کا نعرہ ہے بعض چیزیں تو اختلافی تو ہیں جیسے فاتحہ کا مسئلہ ہے کہلم کا مسئلہ ہے جماعتوں میں جانے کا مسئلہ ہے عرس کا مسئلہ ہے قوالی کا مسئلہ ہے لیکن یہ پیٹ بھرو علماء قبر پرستی کرنے والے کچھ زیادہ ہی باتیں ہمارے اکابرین کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم عرس کو نہیں مانتے قوالی کو نہیں مانتے قبر کی پوجا کو نہیں مانتے چادر چڑھانے کو نہیں مانتے نظرانہ کرنے کو نہیں مانتے لیکن وہ ضرورت سے زیادہ قدم آگے بڑھا کر جب ان چیزوں کے بارے میں جواب دے دیا گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں آپ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کی مزاروں پر چادریں نہیں چڑھائی نذرانے نہیں چڑھائے اور آپ نے اس کو سخت ناپسند کیا کہ کسی قبر والے سے مانگا جائے غیر اللہ سے مدد طلب کی جائے جب دلائل کے اعتبار سے ان کی زبانیں بند ہو گئی تو ایک قدم آگے بڑھ کر الزام دھرنے لگے یہی دنیا کا دستور ہے دنیا کا قانون ہے کہ جب سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے اور جواب دے نہیں پاتا تو بے بنیاد الزامات شروع کر دیتا ہے یہ وہ کر رہا ہے یہ وہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے حق پر بیوی ہوتی ہے ظالم شوہر ہوتا ہے اور جب حق کی بنیاد پر لگام لگا دیتی ہے شوہر کی زبان پر تو اب شوہر دیکھتا ہے کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں الزامات کی بجاڑ کر دیتا ہے تیرے تعلقات تو اس لڑکے سے ہیں تو اس نے فون کر رہی تھی تو تنہائی میں ملاقات کے الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہی بات ہوئی اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہ سنت ہے آپ کے شہر میں کسی عالم کو اگر گالی نہیں دی جا رہی ہے اگر کوئی عالم کہتا ہے تمام جماعتیں مجھ سے خوش ہیں آج ایک وبا ہے آج ایک بیماری ہے مصالحت کی بیماری کمپرومائز کی بیماری سب لوگوں کو لے کر چلنے کی بیماری اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اگر سب لوگوں کو لے کر چلنا کمال کی بات ہوتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس شہر کو اپنا پسندیدہ شہر کہا اور جس شہر کی قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بحاد البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نہ نکالا جاتا کیوں آپ نے مصالحت نہیں کی کیوں آپ نے کمپرومائز نہیں کیا کیوں آپ کے راستے میں کیچڑ ڈالا جاتا تھا کانٹے ڈالے جاتے تھے آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو جادوگر کہا گیا آپ کو کاہن کہا گیا آپ کو دیوانہ کہا گیا آپ کی پیٹ پر جب آپ سجدے کی حالت میں تھے اون کی اوجھڑی ڈالی گئی سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے تھے آپ صاف اعلان کروا دیا گیا یا یو ہلکا فرون لاہ بدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کر دیجئے اے کفر کرنے والوں اے شرک کرنے والوں اے بت پرستی کرنے والوں اے غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں اے غیر اللہ کی منت اور سماجت کرنے والوں نذرانے اور چڑھاوے چڑھانے والو یا الکافرون اے کفر کرنے والوں لا ما تابدون تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو میں وہ عبادت نہیں کر سکتا جب دیوبل نہیں بناتا جب بریلی نہیں بنے تھی جب مرکز نظام الدین نہیں بنا تھا جب چار سلسلے چشتیہ آدریا سہروردیہ یہ سب سلسلے نہیں بنے تھے جب چار امام نہیں آئے تھے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے تھے جب بخاری نے بخاری کو مرتب نہیں کیا تھا جب امام مسلم نے مسلم شریف کو تحریر نہیں کیا تھا اس وقت یہ آیت لا ما انا عابد ان عابد کمپرومائز نہیں ہو سکتا مصالحت نہیں ہو سکتی کرناٹک کے اندر خاص طور سے سارے ہندوستان میں ہم جاتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں نہ بیماری ہے نہ کلکتہ میں یہ بیماری ہے نہ یو پی میں یہ بیماری ہے نہ جھارکھنڈ میں یہ بیماری ہے کرناٹک کے اندر یہ بیماری ہے کہ سب کو لے کر چلو یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی خبیص ہگڑا شور اس کی بیوی کو لائن مارنے والے کو لے کر چل سکتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والے کو لے کر چل سکتا ہے اس کی بیوی کے پہلو میں سونے والے عاشق کو لے کر چل سکتا ہے اس کی ماں کی آبرو لوٹنے والے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے دین کے غداروں کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ خدا کے باغیوں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کم پرویش کیسے ہو سکتا ہے حدیث پاک میں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتہ احبا والناس اجمعین مجھے ماں سے زیادہ محبت کرے مجھے باپ سے زیادہ محبت کرے مجھے بیوی سے زیادہ محبت کرے مجھے اولاد سے زیادہ محبت کرے مجھے مال اور جان سے زیادہ محبت کرے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی مکے کی گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں جن کا کفن ابھی بازار میں نہیں آیا ملک الموت ابھی ان کا پروانہ لے کر نہیں آیا جن کا محل اللہ تبارک تعالیٰ نے موتیوں سے زیادہ حسین اور دودھ سے زیادہ سفید جنت میں بنا دیا تھا ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ سے زیادہ میری اولاد سے زیادہ میری بیوی بچوں سے زیادہ میرے خاندان سے زیادہ سب کائنات سے زیادہ اللہ نفسی مگر میرے نفس کو چھوڑ کر کیوں میں زندہ رہوں گا تو محبت کروں گا میں مر جاؤں گا تو کون محبت کرے گا اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہماری طرح جھوٹ کہیں گے کہ میلاد کے جلسے میں آ کر اقرار کریں داڑھی رکھنے کا اور صبح میں نماز کو چھوڑ دیں اور داڑھی مڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈال الحاظ ولہ ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا یہ شرح مبشرہ میں ہیں انہوں نے دل کی بات زبان پر لے آئی کہا کہ اللہ نفسی مگر میری ذات کو چھوڑ کر اس لیے کہ میں زندہ رہوں گا تو نہ محبت کروں گا آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا تب حضرت سعید العمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کیا مطلب اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آتی ہے میری ماں قربان ہو جائے میرا باپ قربان ہو جائے میری اولاد قربان ہو جائے میری جائیداد میرا ملک میری پراپرٹی سب کچھ چلا جائے حتیٰ کہ میری جان بھی چلی جائے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کروں گا کمپرومائز نہیں کروں گا مصالحت نہیں کروں گا یہ مصالحت کا نعرہ لگانے والے ان کو گالی دے دی جائے تو ان کے تیور اور ان کے انداز کو دیکھیں آپ یہ شیر بن جائیں گے یہ ناقسام بن جائیں گے اور دین اسلام کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ بات کہیں گے ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلو بھائی آج ہمیں ہندو مار رہا ہے فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے مسلمان لڑ کر کیا فائدہ چلو ان سے جو ہے اتحاد کر لو اتفاق کر لو دوستی کا ہاتھ بڑھا لو کیسے ہو سکتا ہے لا دون المؤمنین اللہ کہتے ہیں کہ مومن اور کافر کبھی دوست ہو نہیں سکتے یا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں اللہ کی قسم یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا کہے دونوں ایک یہ بچہ پیدا کر کے بتائے گا اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن ایک ظلمت اور نور ایک دن اور رات ایک اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایسی بے وقوفی کے بعد ایسی جی حالت کی باتیں ارے اپنا الو سیدھا کرنا ہو دنیا کے سلسلے میں سیدھے کرو قرآن کو کی قربانی کیوں دیتے ہو کتنے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ہمارے سسرال میں کندور کی فاتحہ ہو رہی ہے اور ہمارے قسر صاحب کا چہلم ہو رہا ہے اگر نہ جاؤں تو دلوں میں برازگی آ جاتی ہے خدا سے ناتا ٹوٹ جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناتا ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں یہ جورو کا غلام جرو کے باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں اس کے لیے اللہ سے ناتا توڑ رہا ہے اس کے لیے رشتہ توڑ رہا ہے تو یہ اختلاف کرنے والی جماعت الزام لگاتے لگاتے ہمارے اولیاء کرام کو ہمارے اکابرین کو ہمارے بزرگان دین پر یہ الزام لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں کرتے یہ درود نہیں پڑتے یہ اولیاء کو نہیں مانتے یہ پیرانے پیر کو نہیں مانتے یہ خواجہ اجمیری کو نہیں مانتے یہ قطب الدین بختیار کاکی کو نہیں مانتے یہ نظام الدین اولیاء کو نہیں مانتے یہ کافر ہے کافر اور کوئی آدمی فضائل اعمال کو کھولنا چاہے ہو وہ فضائل اعمال کو ہاتھ لگاؤ گے ہاتھ نجیس ہو جائے گا ناپاک ہو جائیں گے تم کیوں اس لیے کہ فضائل اعمال میں بزرگوں کے واقعات ہیں فضائل اعمال میں فضائل درود ہے جس میں درود پاک کی قسموں کو بیان کیا گیا ہے فضائل کو بیان کیا گیا ہے آخا پر جو درود نہیں بیچتا اس پر وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے تو یہ علماء کہتے ہیں کہ نہ ان کی مجلسوں میں جاؤ نہیں ان سے مسافہ کرو نہیں ان کی کتابوں کو پڑھو نہیں اگر تم نے بہشتی زیور کو چھو لیا فضائل اعمال کو چھو لیا کسی تبلیغی کو چھو لیا کسی دیوبندی کو چھو لیا اور کسی دیوبندی سے نکاح پڑوا لیا کافی ہو گئے ڈراتے ہیں یہ اس لیے کہ اگر قریب آئیں گے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرنے والا طبقہ ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ طبقہ اس وقت دنیا کے اندر دیوبندی اور تبلیغی طبقہ ہے وہ بات کہی ہے انہوں نے آخا کی شان میں نہ بریلی کہہ سکتا ہے نہ بریلی کا باپ کہہ سکتا ہے نہ رضا خانی کہہ سکتا ہے نہ رضا خانی کا باپ کہہ سکتا ہے حضرت مولانا قاسم نالو رحمت اللہ علیہ اور اہل دیومن کا عقیدہ ہے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے ناخن آپ کے موہ مبارک آپ کا لعاب دہن آپ کا سایہ آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا قول آپ کا فیل یہ تو بہت دور کی بات ہے ہمارے اکابرین کا پکا عقیدہ سچ عقیدہ آؤ ہاں میں کتابیں کھول کر بتانا کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں آقا کی شان تو بڑی نرالی ہے آقا کی ذات تو بڑی نرالی ہے آقا کا کیریکٹر آقا کے اخلاق آقا کی ازدواجی زندگی آقا کی انفرادی زندگی آقا کی اجتماعی اور مسجد والی زندگی خان کی زندگی یہ تو بہت دور کی بات ہے ہمارے علماء کہتے ہیں روزے متحرہ میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اور جتنا حصہ زمین کا آپ کے جسم اتر کو لگ رہا ہے ہمارے علماء نے کہا کہ وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے یہ بات کسی اور نے کہی اور پھر کہتے ہیں کہ آقا سے محبت نہیں کس نے مکہ پہنچ کر کالی جوتیوں کو اس لیے نکال دیا کہ اللہ کے کعبے کا غلاف کالا ہے اور قاسم نانتوی کے پیروں میں پہنے جانے والا جوتا کہیں اللہ کے کعبے کے رنگ سے نہ مل جائے کون تھا وہ اور کون آج اللہ کے کعبے میں جا کر بغاوت کر کر الگ سے نماز پڑھتا ہے اور ان کے پاخانے کی جگہ مہر لگا کر خروج اور ایک کی سیل لگائی جا رہی ہے کون عاشق سے رسول ہے جو کعبے کے احترام میں کالے جوتوں کو پیروں سے نکال کر اللہ کی کعبے کی سرزمین کے اندر ننگا پھرنے والا ننگے پیر چلنے والا یا اللہ کے کعبے میں پہنچ کر اللہ کے کعبے کو امام کو کافر بتا کر وہاں کے رہنے والوں کو سعودی یہودی بتا کر اور اسلام سے خارج بتا کر الگ نماز پڑھنے والے یہ عاشق رسول ہے اللہ کے لیے بتائیں کون ہے کہ جس کے لیے جب ہرا جوتا تحفے کے اندر دیا گیا تو رونے لگا گڑ گڑانے لگا کانپنے لگا جسم کے اندر کب کبھی آ گئی کہا کہ اس جوتے کو رشید احمد گنگوہی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انگریز کا ایجنڈ ہے یہ انگریز کا غلام ہے کبے کو جس نے حلال کیا یہ کام تھا کہ جب ہرا جوتا دیا گیا تو جس نے کہا جیتے جی مرتے دم تک رشید احمد گنگوہی کے پیر میں یہ جوتا تو نہیں آ سکتا ہاں رشید احمد گنگوہی کے قبر میں کفن کے ساتھ اگر اس جوتے کو رکھ دیا جائے گا امید ہے اللہ تعالیٰ رشید احمد گنگوہی کی وکفرت کر دے اس لیے کہ اس جوتے کا رنگ نبی کے گمد خزرا سے مل رہا ہے وہ کام تھا کہ مکے سے جب رومال لایا گیا حاجی نے تحفہ دیا رومال کو آنکھوں سے لگایا کہا گیا کہ حضرت اتنے بھی اندھے بننے کی ضرورت نہیں بیوقوف ہونے کی ضرورت نہیں یہ رومال میڈ ان چائنا ہے یہ رومال میڈ ان جاپان ہے اور جاپان کے رومال کو بوسا دیتے ہو چائنا کے رومال کو بوسا دیتے ہو تو رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے یہ چائنا میں بنا ہے مجھے بھی معلوم ہے یہ جاپان میں بنا ہے لیکن مکے اور مدینے کی دھول اس میں لگی ہوئی ہے یہ عاشق رسول ہے یا وہ عاشق رسول ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد میرے خبر پر کفتوں کی فاتحہ دلانا سوڑے کی فاتحہ دلانا بتلائی جب جواب بننا پڑا غلط طریقے سے فتوا کو مرتب کر کر حرمین کے مفتیوں نے کرام سے فتوا لیا گیا یہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں میں ابھی بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں کتابیں درود کے فضائل میں ابھی موجود ہیں ساری کتابوں کو ترازو کے پلے میں رکھو اور حضرت اقدس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل درود کو مرتب کیا ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انصاف کرنے والا انصاف کرے گا اور کہے گا کہ زکریہ نے جو فضائل درود کو مرتب کیا ہے قیامت تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں اللہ نے اس کتاب کو جو مقبولیت دی جہاں سڑک میں ہی وہاں کتاب پڑھی جا رہی ہے جہاں بجلی نہیں وہاں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے جہاں کالج نہیں تعلیم نہیں ایجوکیشن نہیں ابھی بہار کے ہم ان علاقوں سے ہو کر آ رہے ہیں جہاں بجلی ابھی تک نہیں پہنچی ہندوستان کی ترقی سے تقریباً پچہتر سال پیچھے ہے اللہ نے فضائل اعمال کو قرآن کے ساتھ وہاں بھی پہنچا دیا یہ مقبولیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں مقبولیت کی علامت ہے تو اب کچھ بننا پڑا یہ ولیوں کو نہیں مانتے یہ آقا کو نہیں مانتے یہ بزرگوں کو نہیں مانتے یہ ان کی کرامتوں کو نہیں مانتے یہ اندھے ہیں یہ پلا ہیں کھینچ تان کر عبارتیں لانا اور لا کر اپنا الو سیدھا کرنا آرام کو بے وقوف بنانا نذرانے لینا پھول کی مالائیں چڑھانا نعرے نام کے پکارنا نہ نماز کی بات کبھی سنتے ہو کہ انہوں نے نماز کی بات تلقین کی ہو کبھی داڑھی کی بات کہی ہو کبھی اصلاح معاشرہ کی بات کہی ہو کبھی آپسی اتحاد اور اتفاق کی بات کہی ہو کبھی مسجد کو آباد کرنے کی بات کہی ہو سوائے چادر کے عرض کے قوالی کے اور موضوع کیوں نہیں ملتا اس لیے کہ ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں گیا کچھ آتا ہی نہیں یہی ان کی گٹھی میں ڈالا گیا اور یہی وہ کہتے رہتے ہیں تو انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی اولیاء کرام کو نہیں مانتے بزرگان دین کو نہیں مانتے کون تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی نہیں تھے کون تھے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وقت کے اقداب اور ابدال میں نہیں تھے وہ یہاں کیوں آئے ہندوستان حج کرنے کے لیے جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور کہا السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا یا حبیب اللہ السلات وسلام علیہ کا یا خیر خلق اللہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا معین الدین تم دین کے مددگار ہو دین کی مدد کرنے والے ہو صرف نام سے کام نہیں چلتا معین الدین چلے جاؤ تم سنجر کے علاقے میں تم چلے جاؤ اجمیر کے علاقے میں راجستھان کے علاقے میں آج تبلیغ کو گالیاں دینے والے مولانا ملالیہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتوا ٹھوکنے والے حضرت رحمت اللہ علیہ اگر اجمیر آئے کارخانہ لگانے کے لیے آئے تھے ویوپار کرنے کے لیے آئے تھے کیا مقصد تھا اجمیر شریف کو آنے کا کن کے حکم سے آئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین تم دین کے مددگار ہو جاؤ تم اجمیر میں وہاں ضرورت ہے تمہاری تم دین کو پھیلاؤ میرے طریقے کو عام کرو مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں چلے جاتے جیری کے ہاتھ پر کتنے لوگ تقریباً نبے لاکھ لوگ ہندوستان کے آپ کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہوئے اور کلیم طیبہ کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے کارخانہ لگایا تھا فیکٹری لگائی تھی مال اور دولت کو کمانے آئے تھے یا بیوی بچوں کی طبیعت اپنے گاؤں میں خراب ہو گئی تھی ہندوستان کی آب و ہوا کو لینے کے لیے آ گئے تھے سیر و تفریح کرنے کے لیے آ گئے تھے حضرت خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کی قسم اگر ہندوستان آقا کے فرمان پر نہ آتے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا وجود نہ ہوتا یہاں ٹوپیاں نہ ہوتی یہاں داڑیاں نہ ہوتی سب سے پہلے ہندوستان کے فاتح تاریخ مانے نہ مانے ہسٹری مانے نہ مانے سب سے پہلے فاتح حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ یہاں کفر شرک اور زلالت کا بول بالا تھا یہاں بت پرستی تھی یہاں اندھیرا تھا یہاں جانے نہیں تھی یہاں خدا کی توحید کا ڈنکا نہیں بج رہا تھا آپ آئے جنگل میں بیٹھے اس وقت راجپوتوں کی حکومت تھی اونٹوں کو چرانے والوں نے کہا آج میری رحمت اللہ علیہ سے اٹھیے یہاں راجا کے اونٹ بیٹھیں گے حضرت نے فرمایا کہ جنگل بہت بڑا ہے کہیں بھی جا کر آپ اپنے اونٹوں کو بٹھا لیں تاکہ وہ یہی بیٹھیں گے بزرگوں کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں جو بول نکلتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی لاج رکھ لیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے میرے بندے تو ایک قدم آ میں دس قدم تیرے پاس آنے کے لیے تیار تو چل کر آ میں دوڑ کر آنے کے لیے تیار تو دوڑ کرا میں تجھے سینے سے لگا لوں گا زبان تیری ہوگی بول میرے ہوں گے کان تیرے ہوں گے اور قوت سوات میری ہوگی قدم تیرے پڑیں گے اور منزل میری ہوگی یہ ہیں اولیاء کرام آج آج میری رحمت اللہ علیہ پر ظلم کیا اس راجا کے اونٹوں کے چلانے والوں نے تو خواج میری رحمت اللہ علیہ تو چلے گئے کسی اور جگہ جا کر بیٹھ گئے لیکن فرمایا کہ کبھی تمہارے اونٹ نہیں اٹھ پائیں گے اب بیٹھ تو گئے اونٹ اب ان کو اٹھانا چاہتے ہیں کوئی اٹھ نہیں رہا ہے کوئی چل نہیں رہا ہے کسی نے کہا اس فقیر نے جو بدعا دی وہ بدعا لگ گئی ہے جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو اب گئے معافی مانگی تو کہا ٹھیک ہے اب یہ اونٹ اٹھیں گے تو اونٹ اٹھ گئے راجا کے دربار تک بات گئی تو راجا تعظیم کرنے لگا اور اس کے وزرا اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور فلم طیبہ کو پڑھ لیا پاسی کے اندر ایک راجا تھا اس نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بے پناہ ظلم اور شدت کو اپنائے ہوئے تھا خاجا اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھا لیٹر لکھا ظلم کرنا اسلام میں حرام ہے حقوق کو مارنا ناجائز ہے اور کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے تو اس کو تیش آ گیا اور اس نے کہا کہ ایک میری رعایا ہوتے ہوئے ایک فقیر بادشاہ کو للکارتا ہے بادشاہ کو ڈانٹتا ہے تو اس نے فوجیوں کو بھیجا خواجہ رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا جائے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تو اللہ کی پناہ میں گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے تھے آج پورے عالم میں پوری دنیا میں ایک رونا مسلمان رو رہا ہے کیا مجھے پولیس ستاتی ہے مجھے ملٹری ستاتی ہے مجھے حکومت ستاتی ستاتی ہے ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے دیکھا پوری دنیا میں ایک مسئلہ سلگ رہا ہے حیدرآباد کے سہراب الدین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مار دیا گیا اور ان کی بیوی کوسر جہاں کی آبرو لوٹی گئی کشمیر سے مدعا اٹھا چار سال پہلے جاوید نام کے ایک فرد کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مار دیا گیا پھر حیدرآباد سے دوسرا مسئلہ اٹھا ظلم اور ستم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے رات کی تاریخی جب اپنے انتہا کو پہنچتی ہے اماواس کی رات آتی ہے تاریخی کی رات آتی ہے ظلمت اور گھٹا کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ دوسرے دن چاند کو نمودار کر دیتے ہیں ان کی ظلم کی تاریخ لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ختم ہو گئی ہے ان کی شدت کی تاریخ ان کی آبرو لوٹنے کی تاریخ ان کی فرضی انکاؤنٹر میں مارنے کی تاریخ ان کی نوجوانوں کو حراست میں لے کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی تاریخ ان کی مدارس اور مساجد کو دہشت کا نعرہ لگانے کی تاریخ اب ختم ہو چکی ہے اب یہ مایوس ہو گئے ہیں خود ان کے ملک کے کالج اور ان کی ملک کی یونیورسٹیاں محفوظ نہیں ہیں وہ بش جو کل تک کہتا تھا کہ مسلمانوں کے مساجد اور مسلمانوں کے ادارے اور مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں یہاں القاعدہ کی پناہ گاہ ہے یہاں جہاد اور جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے خود اس کے ملک کے اندر ورجینیا کی یونیورسٹی کے اندر قتل عام ہوتا ہے طلبا کو سر عام قتل کر دیا جاتا ہے زخمی کر دیا جاتا ہے کل تک جو انگلیاں دوسروں کے مدارس پر اٹھا کرتی تھی اپنے ملک کے کالج کو وہ حفاظت میں نہ لا سکا اپنے ملک کی یونیورسٹی کو وہ محفوظ نہ کر سکا ان کے جوتے ان کے سر پڑ رہے ہیں ان کا تھوک ان کے منہ پر پڑ رہا ہے لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ضرورت اس بات کی ہے جو بات اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمائی یا یو ان تنسر اللہ ینسر میو سب تقدام کم ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اب کسی کوثر جہاں کی آبرو کو نہیں لوٹا جائے گا اب کسی عشرت جہاں کو ہائی وے کے اندر گولی نہیں چلائی جائے گی اب کسی سہراب الدین پر گولیاں برسا کر انکاؤنٹر کے اندر نہیں مارا جائے گا ان کا برا وقت آ چکا ہے ان کا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے ان کی کہانیاں فرضی ثابت ہو چکی ہیں لیکن ضرورت ہے مسلمان کو اللہ کے دین کی مدد کرنے کی اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی طرف بہت دیکھ لیا فلموں کو بہت آزما لیا سیاست دانوں کو بہت آزما لیا امیروں کو مالداروں کو لوگوں سب کے سب دھوکے باز ہیں مکار ہیں ایار ہیں تیرے بھی ہیں ہندوستان کی پچپن سالہ تاریخ کے اندر تم نے دیکھ لیا ہمارے آبا اور اجداد کا لہو اس سرزمین کے لیے لگا اس ملک کے سب سے بڑے وفادار اگر کوئی قوم ہے وہ مسلمانوں کی قوم ہے شیخ الہند ہند کی ریشمی رومالی تحریک نہ ہوتی یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا حضرت شیخ الاسلام کے مجاہدانہ کارنامے نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا اگر حسین نانوفی حج امداد اللہ مہاجر مکی دارلوم کی چار دیواری کو قائم نہ کرتا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا اگر دلی سے لے کر میرٹ تک درخت پر ہمارے علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا اگر دلی کے اندر خنزیر کے چمڑوں میں داڑھی والوں کو گھسڑ گھسڑ کر سمیٹ کر آگ کے اندر اگر داخل نہ کیا جاتا تو یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا ہندوستان کے وفادار ہم کل بھی تھے ہندوستان کے وفادار آج بھی ہیں مسلمان اپنے ملک سے وفاداری کرتا ہے آخا جب مکے کو چھوڑ کر جانے لگے تو مکے کی سرزمین کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے مکہ پوری کائنات کی سرزمین میں تو مجھے پسندیدہ ہے اگر تیرے بسنے والے نہ نکالتے میں قیامت تک اور موت تک میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا آخا اپنے ماننے والوں کو غداری نہیں سکھاتے دہشت گردی نہیں سکھاتے ملک سے بے وفائی اور ملک سے غداری نہیں سکھاتے یہ الزام لگاتے ہیں ان کا الزام لوٹ کر ان کے منہ کی طرف جا رہا ہے ان کے چپل ان کی جوتیاں ان کے سروں پر پڑ رہی ہیں لیکن پھر بھی مسلمان پریشان ہیں اس پریشانی کا علاج اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا یا یو ہر رسول بھائی علم تفل اللہ یاسیموں کا مین الناس اے رسول ہم جو احکامات آپ تک پہنچاتے ہیں ان احکامات کو آپ لوگوں تک پہنچا دیں ان کو اپنے پاس سمیٹ کر نہ رکھے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں بے پناہ محبت ہے جنت میں حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام گئے اور جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا اللہ نے آپ کی پسلی سے حضرت ابا کو پیدا کیا اور جب حضرت ہوا کے قریب جانے کی کوشش کی ہاتھ لگانے کی کوشش کی اللہ نے کہا آدم مہر نہیں دو گے ہوا کا آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرا ہوا تیری جنت تیری زمین تیری آسمان تیرا عرش تیرا ملک تیرا ملک تیرا جبرائیل تیرا اسرافیل تیرا ہم کہاں سے دے مہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری ضروریت میں تیری نسل میں نبیوں کا سلسلہ میں قائم کروں گا ان میں سب سے آخری نبی آئیں گے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اے آدم حضرت حوا کو ہاتھ لگانا ہوگا مہر دینا پڑے گا اور تمہارا مہر یہی ہے کہ اس میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نظرانہ پیش کر دو تم درود پڑھ دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اللہ نے پھر بھی کہا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا فماں بلخت اگر آپ میرے پیغامات کو مخلوق تک نہیں پہنچائیں گے حالانکہ آپ نہیں کر سکتے پھر بھی اللہ آپ کی امت کو وارننگ دینا چاہتا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا فماں بلخت اللہ یاسیموں کا مین الناس اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب جب آپ اپنے فریض رسالت کو پورا کرتے رہیں گے اپنے منصب کے حقوق آپ ادا کرتے رہیں گے تو اس آیت شریفہ میں اللہ نے بتایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری آج دیکھو بارش پڑا میسور میں بنگلور میں درخت اکھڑ گئے نالوں میں پانی آ گیا دکانوں میں گھس گیا مکانوں میں گھس گیا گئے کارپوریشن آفس کے چکر کاٹنے کے لیے تم ہمارے مکانوں کی حفاظت کرو فساد ہوا نوجوان پر گولی برتی شہید ہو گیا کمشنر آفس گئے ہوم منسٹر کے پاس گئے بھیک مانگنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے جانوں کی حفاظت کرو ہمارے مالوں کی حفاظت کرو ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرو آج مسلمان بھکاری بن گیا ہے غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے مسلمان بھیک دینے آیا تھا مسلمان دوسروں کو دینے کے لیے آیا تھا آج میری رحمت اللہ علیہ بھیک نہیں مانگے حضرت صابر کلی رحمت اللہ علیہ بھیک نہیں مانگے جنگل کے اندر بیس بیس سال تک گھاس کھاتے تھے پتے کھاتے تھے آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت اپنی ذات پر رحم کریں اگر آپ چاہیں روٹی پکا کر لائیں آپ چاہیں مرغ مسلم پکا کر لائیں آپ چاہیں بریانی پکا کر لائیں آپ چاہیں میٹھا پکا کر لائیں یہ گھاس اور پتے کھاتے ہوئے ہمیں دیکھا نہیں جاتا حضرت صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ جنگل کی طرف دیکھ کر تھوکا فرمایا کہ دیکھو اب جنگل کی طرف اور جو جنگل کی طرف دیکھا تو سارا جنگل سونے کا ہو چکا تھا فرمایا ہم جان بوجھ کر دولت کو استعمال نہیں کرتے ہمارے تھوک کے ایک ذرے میں خدا اس جنگل کو سونے کا بنا سکتا ہے مجاہدے کیا کرتے تھے اللہ کی قربت پانے کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے بیٹے کو آپ کی تربیت میں دے دیا کہا کہ حضرت یہ بچہ آپ کے حوالے ہے آپ تربیت کر کے جائیں آئی دسترخان سجا ہوا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مرخ کھا رہے تھے اور اس کے سامنے سوکھی روٹی تھی اور پیاس کے ٹکڑے تھے اور نمک کی ڈلی تھی ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کے دل میں مامتا آ گئی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے جو بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ استاد کی پلیٹ کے اندر مرغ مسلم اور میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے کہا کہ شیخ عبد القادر ایسی نا انصافی میں اس کی توقع بھی نہیں کر سکتی میں نے خواب اور خیال میں بھی یہ نہیں سوچا تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی کے پندرہ سال عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک پورے پندرہ سال اللہ کے کلام پاک کے تلاوت کے ساتھ ہر رات ایک کلام پاک کو ختم کیا کرتے تھے وہ ذات گرامی جو پیٹ پر پتھر باندھتی تھی وہ ذات گرامی جو جنگلوں کے پتے چبا کر فاقے کیا کرتے تھے مجاہدے کیا کرتے تھے ریاضت کیا کرتے تھے فرمایا ناما ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں یہ مجاہدے کا دور ہے یہ ریاضت کا دور ہے یہ کہہ کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی ہڈیوں کو باہر پھینک دیا اور جو باہر پھینکا تو اس کے اندر گوشت جڑنے لگا اس کے اندر جسم بڑھنے لگا اس کے اندر پر آنے لگے اور وہ مرغی چلنے لگی تو اس کے بعد فرمایا اما جان تیرا بیٹا جب اس لائق ہو جائے گا کہ مری ہوئی مرغی کے ہڈیوں کے اندر جان پیدا کر سکے گوشت اور پوست اور پر پیدا کر سکے تب انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو وہ غذا دے گا یہ بزرگان دین تھے یہ اولیاء کرام تھے جو اللہ کے دین کے خاطر مجاہدے کیا کرتے تھے ریاضتیں کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں قربانی دیا کرتے تھے آج مسلمان قربانیوں سے جی چرا رہا ہے من کی پوجا کر رہا ہے نفس کی پوجا کر رہا ہے مال کی پوجا کر رہا ہے دولت کی پوجا کر رہا ہے دکان کی پوجا کر رہا ہے کارخانے کی پوجا کر رہا ہے آپ کے علاقے میں اذان ہوتی ہے ایال الصلاح ایال الفلاح آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی کی طرف سال میں ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر گیارہویں شریف کر دی اور بارہویں شریف کر دی آپ کے نام پر جو ہے فاتحہ دلا دیا لوبان کو جلا دیا خوشبو کو جلا دیا اور اپنے خاندان کے ایک ایک امیر کتے کو حرام کھانے والے کو بلا کر یہ گیارہویں شریف نام لگا کر بارہویں شریف نام لگا کر کھانا کھلا دیا اور پھر اسے جنموسی مل گئی ایک سال تک کے لیے داڑھی منڈانے کی ایک سال تک کے لیے نمازوں کو چھوڑنے کی ایک سال تک کے لیے اپنے گھر کو سنیما کا اڈا بنانے کی اپنی عورت کو رنڈی بنا کر بازاروں میں گھمانے کی اپنی بیویوں کو اپنی لڑکیوں کو مادرزاد برہنا کر کر یا فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر بازاروں میں گھمانے کی آج یہ سمجھتا ہے مسلمان اور یہ سمجھتا ہے حضرت پیران پیر کو ماننے والا اور آپ کے نام نام کا جھوٹا عاشق کیا آپ کے نام کا کھانا کھلا دیا حضرت میرا دامن پکڑ کر میری جو ہے پہلو کو پکڑ کر مجھے عذاب قبر سے نجات دے دیں گے مجھے کل سراج پر مونڈا دے کر جنت میں پہنچا دیں گے مجھے حشر کے میدان میں سوال و جواب سے نجات دلا دیں گے لوگوں اللہ کا واسطہ تم کون سے زمانے میں ہو تم کمپیوٹر کے زمانے میں ہو تم سائنس کے زمانے میں ہو تم ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہو تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ راکٹ چاند میں جاتی ہے مریخ میں جاتی ہے اطارت میں جاتی ہے زحل میں جاتی ہے مشتری میں جاتی ہے اور امریکہ کے ناسا میں بیٹھ کر اس راکٹ والوں سے بات چیت کی جاتی ہے وہ راکٹ اگر خراب ہو جاتی ہے زمین پر بیٹھ کر اس راکٹ کی مرمت کی جاتی ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ نے ایس بی کوٹ لگایا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے والے کو بات کر لیا یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ نے فون لگایا اور ادھر ادھر والے کو سینکڑوں میل ہزاروں میل دور والے کو ہیلو کہہ کر اپنے قریب کہہ لیا کر لیا انٹرنیٹ کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ سائنس کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ایسے زمانے میں پاگل کتے نے تمہیں کاٹا کہ سال میں ایک مرتبہ گیارہویں کر لی اور داڑھی مڈا کر تم کامیاب ہو جاؤ گے بارہویں کر لی نمازوں کو چھوڑ دیا اور کامیاب ہو جاؤ گے آخا کا فرمان یہ کس کے لیے ہے منترک سلا کا فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ بھیڑ اور شوار ہو گیا کیا آخا نے کہا کہ گیارہویں منانے والا اس حدیث سے الگ ہے حدیث کو لکھنے والے نے کہا بتاؤ کون تمہیں دھوکہ دیتا ہے کون کتا ہے ہڈیوں کا کون بھوکا ہے تمہاری بریانیوں کا کون نظرانوں کا بھوکا ہے سوچو سمجھ سے کام لو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو ہم کو الزام دیا جاتا ہے پیرا میں پیر کو نہیں مانتے ارے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر مو سے پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی آدمی تین وقت کی نماز چھوڑے گیارہویں کرنے والا اما کا جنازہ مسجد میں آتا ہے باہر کھڑے ہو کر بیڑی پیتا ہے اور کہا جاتا ہے تیری اماں کا نہیں حضرت ناپاک ہو یہ پیرانے پیر کی تعلیم یہ غوث پاک کی تعلیم تم کہتے ہو ہم غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے سکھایا تمہاری ماؤں کی تقدس کا واسطہ دیتا ہوں تمہارے باپوں کی عزمت کا واسطہ دیتا ہوں پوری زندگی میں حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس طرح منہ پر لگایا کبھی داڑھی کو مٹایا کبھی بفے سسٹم میں شادیوں میں کھڑے ہو کر کھایا کبھی جہیز کو لیا کبھی ناچ گانے کو دیکھا کون سا دامن پکڑے ہوئے ہو سمجھ کا زمانہ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ایجوکیشن کا زمانہ ماڈرن زمانہ کتے اور سور کی دم پکڑ کر ان کا پاخانہ ہاتھ میں پکڑ کر جہنم کی باغ ڈور پکڑ کر اور شیطان کی دم پکڑ کر الزام لگاتے ہو کہ پیرانے پیر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے گالیاں تم دیتے ہو پیرانے پیر کو کہ شیطان کی دم پکڑ کر الزام لگاتے ہو کہ یہ پیرانے پیر کا دامن ہے گالیاں سن دیتے ہو سیدنا شیخ عبد القادر گو سے پاک رحمت اللہ علیہ کو بتاؤ حضرت نے کبھی کہا کہ تم میرے نام کی گیارہویں کرو نماز کی ضرورت نہیں اگر کوئی لا کر بتائے اس کے گھر کا کتا بن کر مرتے دم تک میں اس کے گھر کی رکھوالی کروں گا کبھی داڑھی مڈانے کی بات کہی کبھی بے پردگی کی بات کہی یہ لڑنے کی بات نہیں یہ آپس میں دلوں میں اختلاف پیدا کرنے کی بات نہیں آپ کی مجالس ہے الطالبین ہے آپ کی مجالس ہے آپ کے مواعظ ہے کسی ایک مجلس میں حضرت نے کہا ہو کہ لوگوں میرے ماننے والوں تمہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں میں قبر میں تمہیں ساتھ دوں گا میں محشر میں ساتھ دوں گا پل رات میں قدم لڑکڑ آئیں گے میں مونڈا دوں گا کیسا الزام لگاتے ہو پیرار پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرید الدین گن چکر رحمت اللہ علیہ صابر کلیری قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی حضرت جی ناول حسن رحمت اللہ علیہ ایسے کروڑوں کروڑوں اولیاء سے بزرگوں سے دنیا بھر جائے بھر جائے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل حضرت پیرال پیر حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبد العزیز حضرت نظام الدین اولیاء سے بھر جائے بزرگوں سے بھر جائے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پیران پیر غوث پاک اگر آپ وقت کے غوث بنے ہیں یہ میرے نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے جنید بغدادی وقت کے ولی بنے ہیں یہ میرے نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے شاہ ولی اللہ اگر تو محدث بنا ہے یہ میرے نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے الیاس اگر تو دائی اور مبلک بنا ہے یہ میرے نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے نبی کے طریقے سے ہٹے گا تو شیطان کا دائی ہوگا شیطان کا حامی ہوگا لیکن سنت کا حامی اور نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا کوئی ولی بن سکتا ہے نبی کو مان کر ارے پیران پیر کی بات بہت دور کی نظام الدین اولیاء کی بات بہت دور کی حمید الدین ناگوری کی بات بہت دور کی صابر کلیری کی بات بہت دور کی حدیث میں کہا لوکانا موسا عیسا ہیون ارے پیران پیر نبی تو نہیں ہے جنید بغدادی نبی تو نہیں ہے فرید الدین گن چکر رسول تو نہیں ہے مانتے ہو نہیں مانتے ہو رسولوں کا مرتبہ بڑا ہے اولیاء کا مرتبہ اور ہے صحابہ کا مقام اور ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گو سے پاک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضرت حضرت علی میں حضرت امیر معاویہ میں مقام کس کا بڑا ہے سنا کان کھول کر کان کھول کر سنو ہم کہتے ہیں یہ ماں ہے ہم کہتے ہیں یہ بیٹی ہے ہم کہتے ہیں یہ بہن ہے ہم کہتے ہیں یہ بیوی ہے نہیں یہ عورتوں کچھ نہیں مانتا ارے مانتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں یہ عورت اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن وہی عورت بیوی بنے اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے وہی عورت بہن بنے یہ بھائی کو جنت لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے یہی عورت بیٹی بنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے ہے نہیں فرق بیٹی میں بہن میں ماں میں ساس میں بہو میں نڑن میں یہ کیوں نام دیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ہے صحابہ صحابہ ہیں نبی نبی ہیں فرشتے فرشتے مانتے نہیں ہوتے اللہ کو پوری کائنات اولیاء سے بھر جائے کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ نبی تو دور کی بات کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ عالم جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا لوکان موسا و عیسا حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کو اللہ زندہ کر کر میری امت میں بھیج دے ولو بل بھیج دے آخا نے فرمایا لما وسیما التوائی حضرت موسا اگر چاہیں کہ تو پر عمل کرنا چاہیں حضرت عیسیٰ اگر انجیل پر عمل کرنا چاہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ وسلم فرمایا میری امت میں موسا آ کر تو پر عمل کریں گے میری امت میں عیسا آ کر ولو بل فرد ان جیل پر عمل کریں گے آقا نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے لما وسیع ہوما علت تیوائی میری اتباع کے بغیر ان کا چارہ کار نہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلا و قیامت کے قریب آئیں گے لیکن ساری دنیا جانتی ہے نبی بن کر نہیں آئیں گے امتی بن کر آئیں گے انجیل پر عمل نہیں کریں گے قرآن پر عمل کریں گے اپنے زمانے کی نمازیں نہیں پڑھیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے پانچ نمازیں فرض تھیں یہ طریقے پر آپ نماز پڑھیں گے نہیں چلتا حضرت عیسیٰ کا نہیں چلے گا حضرت موسا کا بلکہ آخا نے تو مثال دو پیغمبروں کی دی سوا لاکھ پیغمبر آ جائیں آئے تھے میراج میں تشریف لے گئے مسلح خالی تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے حضرت اسماعیل زبی اللہ تھے حضرت آدم صفی اللہ تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے لاکھ پیغمبر تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کسے امام الانبیاء بنایا پیغمبروں کی نہیں چلی آقا کے سامنے تو آج کا کوئی پیر آج کا کوئی مرشد آج کا کوئی خبیص یوں کہے کہ میں تجھے موت کا پیالہ پلاتا ہوں اور تجھے جنت کی سند دیتا ہوں مانو گے کئی سے خبیص قسم کے لوگ جسم کا گندا پانی پلا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ میری مریدل ہو گئی اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں خانخواہ میں لے جا کر بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں بے حیا کتے بہنوں کو چھوڑ رہے ہیں بیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں حضرت اپنے دربار میں رکھے اور حضرت کہتے ہیں دنیا کی عورتوں سے پردہ یہ میری بیٹی کی طرح ہے اور کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ بیٹی کو حمل بھی ہو گیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے شیخ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و شفا نصیب فرمائے اگر کوئی مرد کسی عورت سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کرنٹ نہیں مارتا کوئی حافظ صاحب کسی نوجوان لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں یا کوئی صاحب کسی عورت سے تنہائی میں ملتے کہتے ہیں نہیں جی میرا دل پاک ہے مجھے کرنٹ نہیں مارتا حضرت فرماتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو ہوگا وہ اللہ کا ولی کہ تخوی کی وجہ سے عورت کے فتنے سے بچتا ہوگا یا ہوگا وہ غبی ہجڑا کہ جس کی وجہ سے بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہ بڑھتا ہوگا اب یہ ولی تو نہیں ہے ولی بے پردگی نہیں کرتا آقا کے دربار میں عورت آئی اور اس عورت کا ناخن نظر آیا آقا کائنات کی عورتوں کے باپ ہیں روحانی آقا خیال نہیں کر سکتے اللہ نے طاہر متحر آپ کو بنایا آپ کے دل میں گندگی نہیں آ سکتی آپ کے دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے آپ کی ہر چیز پاک آپ کا استنجا پاک اس زمانے میں اٹاچ باتھ روم نہیں ہوتا تھا لکڑی کا پیالہ تھا جنگل میں جاتے سام بچھو کا ڈر تھا درندوں اور مویشیوں کا ڈر تھا آخا استنجا فرماتے صحابی اٹھ کر صبح میں جا کر جنگل میں پھینک دیتے تھے ایک صحابی تحجد کی خدمت پر لگے ہوئے تھے کہ آخا کے لیے وضو کا پانی دے آخا کو مسلح بچھائیں مسواک دے رات گرمی کی تھی اور پانی کو تلاش کیا بجلی تو نہیں تھی جنریٹر تو نہیں تھا ہاتھ لگا لکڑی کے برتن پر اور دیکھا اندر پانی ہے پی لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے مبارک کو صبح میں آقا نے تحجد کے بعد ارشاد فرمایا ارے بھائی اس جو ہے استنجے کو پیشاب کو جا کر جنگل میں پھینک کر آؤ تو صحابی اپنی انگلیوں کو دانتوں میں چبانے لگے آخا وہ استنجا شریف تھا میں پانی سمجھ کر پی لیا تبھی تو میں کہوں کہ مکے میں اتنا شیری پانی کہاں سے آ گیا ہے آخا نے فرمایا میرا استنجا حرام ہے جیسے عام لوگوں کا استنجا لیکن پی لیا تم نے بھول کر جب تک زندہ رہو گے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ اس حصے کو نہیں چوئے گی جس آخا کے استنجے کی یہ شان ہو اس کے مسکرانے کی اس کے اہداؤں کی اس کے سجدوں کی اس کے رکو کی اس کی تلاوت کی کیا شان ہوگی کیا ادا ہوگی تبھی تو جنہوں نے کہا کل او الیا انستا نفر جن فقالوا انا سمعنا قرآن جگہ جنہوں نے سنا تو کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا یہ رشدی پامنا بھی وہ رشد و ہدایت کی طرف رہبری کرتا ہے اور فوراً ایمان لے کر آئے کیا کہنے اس کی تلاوت کے کیا کہنے ان کے سجدوں کے اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا حدیث میں آتا ہے استنجا کے لیے جاتے تھے جنگل کی جھاڑیاں جڑ کر آپ کو پردہ کیا کرتی تھی بادل آپ کو سایہ دیا کرتا تھا نالائک ہو تم آخا کے چہرے کی قدر نہ کرو قیامت میں جائے گے پتا چلے گا خبر میں جاؤ گے پتا چلے گا کہ تمہارے ہاتھ میں پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا دامن تھا یا تمہارے ہاتھ میں شیطان کی دم تھی یا فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کے کپڑے تھے یہ قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا محشر میں جانے کے بعد پتا چلے گا نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا چمار یوں کہے میں ہوم منسٹر ہوں تو چمار ہوم منسٹر ہو جائے گا بھنگی یوں کہے میں ڈاکٹر ہوں وہ ڈاکٹر ہو جائے گا بھنگی کے ڈاکٹر کہنے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا چمار کے چیف منسٹر کہنے سے چیف منسٹر نہیں ہوتا اور داڑھی منانے والوں شیطان کے پیشاب کے عزو کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والوں کتے اور سور کا تاخانہ ہاتھ میں رکھنے والوں حرام کے نوالے چبا کر پیروں میں پیر کی طرف منسوخ کرنے والوں گیارہویں اور بارہویں شریف کا سیل لگا کر یہ لکھ کر رکھ لو اور یقین کرو تمہارے کہنے سے دامن نہیں مل جاتا جن کے ہاتھوں میں دامن ملا ان کی زندگیاں کیسی ہو گئی جن کے ہاتھوں میں دامن ملا حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ علاؤدین خلجی فتح کرنے کے لیے آیا تھا ہندوستان کو فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ اس زمانے کے بادشاہ بھی وقت کے نمازی تھے تحجد گزار تھے آج کا خبیص اور آج کا نالائق مسلمان فٹ پاتھوں پر چڈیاں بیچتا ہے ٹھیلے میں موز بیچتا ہے کھانے کو گت نہیں چٹ فنڈ چلا کر بیٹی کی شادی کرتا ہے کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور غربت اور بھوک مری فقیری کی زندگی گزارتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں علاؤدین خلجی کا خادم اس کا جو وزیر تھا وہ پانی لینے کے لیے آیا زمانہ ٹھنڈک کا زمانہ تھا پانی تو مل گیا لیکن لکڑی نہیں ملی اس پانی کو گرم کرنے کے لیے وضو کے لیے تو شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ جو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ وضو کر رہے تھے ہاؤس سے تو یہ دیکھ کر تعجب میں ہو گیا اس کڑاکے کی سردی میں پانی جم رہا ہے اور پانی برف ہو رہا ہے ایس ہو رہا ہے اور ہیں یہ کوئی اللہ والا فقیر حوض کے اندر پانی ڈال کر وضو کر رہا ہے تو چنانچہ پوچھا کہ شمس کیا تجھے یہ پانی کی ٹھنڈک نہیں لگتی تو حضرت شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آ تو بھی یہاں سے پانی لے لے جب الدین خلجی کا خادم اس جگہ سے پانی لینا چاہا دیکھا کہ ہیٹر میں گیزر میں جیسے پانی گرم ہوتا ہے اللہ نے اتنے پانی کو گرم کر دیا ہے اس نے جا کر علاؤدین خلجی کو کہا کہ ایک فقیر ہے اللہ والا تو دوسرے دن آیا فجر کی نماز پڑھ کر کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا یہ قلعہ پتہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو شمس سدین ترک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم تو دعا کرتے ہیں جاؤ جی تو نہیں حضرت آپ کو دعا کرنا پڑے گا اور دعا کی اور دوسرے دن یوں علاؤدین خلجی نے اس قلعے کو فتح کیا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے ہندوستان فتح نہ ہوتا شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے علاؤدین خلجی کی فتوحات نہ ہوتی کہتے ہو کہ وہ کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے ہم جتنا مانتے ہیں کیا کوئی اور مانتا لیکن ماننے کی حد تک ہم مانتے ہیں حد سے زیادہ ہم نہیں مانتے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا دامن پکڑنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جن کے نعرے لگاتے ہیں اور جن کے نام کی شریف نام کی رزیل دعوت کرتے ہیں کیسی دعوت سود کا پیسہ لگا کر چٹی اٹھا کر لوگوں کا مال دبا کر یتیموں کا مال دبا کر کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت نے فرمایا جن کا دامن تم پکڑتے ہو جمعہ سے جمعہ تک کی نماز نہیں عید سے عید تک کی نماز نہیں موتا سے موتا تک کی نماز نہیں کچھ لوگ جمعہ کی سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ عید سے عید کی نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ جنازے سے دکھتے ہیں اور جنازے میں حاضر ہوتے ہیں یہ نہیں حضرت سیدنا سے پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے تین نمازوں کو مسلسل چھوڑ دیا زہر اثر مغرب یا فجر ظہر اثر یا مغرب عشاء فجر جس نے تین نمازوں کو مسلسل چھوڑ دیا جن کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرتے ہو جن کو گو سے پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہو جن کے بارے میں کہتے ہو یہ نجات دہندہ ہیں تقفر اللہ ایسی ایسی کہانیاں ایسی ایسی کہانیاں یہودوں کی نسارا کی ہسٹری میں نہیں ملیں گی رامائن اور مہا بھارت کی تاریخ میں نہیں ملیں گی کیسی کیسی کہانیاں اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جا رہا تھا اس کا چلٹا پڑا کہاں سے آ گیا جنت کی ہر چیز مفید ہے کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ پچھلے العظ و اللہ سم الز و اللہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو سہارا دیا اب ہم کہیں یہ کہانی جھوٹی پیروں نے پیر کو نہیں مانتے بھی یہ لوگ ہاں۔ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے یہ حد ہے ماننے کی اگر عیسائی قوم کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم کہیں کہ کیسے تم خدا نہیں سمجھتے تم سلیب پر چڑھنے والا نہیں سمجھتے تو جیسے ان کا الزام بے بنیاد ہے لوگوں اسی طرح نام نہاد آشقان اولیاء اور نام نہاد آشقان رسول کا الزام بھی ہم پر بے بنیاد ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وما قتل سلب ولا کن شب بھی ہم کہتے ہیں ان کو لوگوں نے قتل بھی نہیں کیا اور سولی پر بھی نہیں چڑھایا بلکہ اس کی شبی وہاں پر لائی گئی اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور عیسائی قوم کہے دیکھو بھی مسلمان قوم قرآن پڑھنے والی پیغمبر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہم ان کے طریقے پر نہیں مانتے ہم قرآن کے طریقے پر مانتے ہیں ہم پیران پیر کو دنیا کے نام نہاد پیٹ پالو کتوں کے طریقے پر نہیں مانتے ہم اللہ اللہ آمنوا اللہ تخون اس آیت کے طریقے پر مانتے ہیں حضرت نے کہا جس نے تین نمازوں کو مسلسل چھوڑ دیا اس کو قید کر کر جیل میں ڈال دیا جائے اس کو کہے تو ایمان سے ہٹ چکا ہے تین نمازوں کے چھوٹنے پر میں یہ نہیں کہتا تو کھا رہا ہے حلال یا حرام تیرے ہاتھ میں دامن شیطان کا ہے یا پیرانے پیر کا لیکن پیرانے پیر رہا تو اللہ علیہ نے یہ بات برحق برحت دلیل میرے پاس ہے کہ جس نے تین نمازوں کو مسلسل چھوڑا اس کو قید کر دیا جائے تابع کرتا ہے تجدید ایمان کرائی جائے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے شادی شدہ ہے نکاح کا رینیول کرایا جائے اس کی جرو اس پر حرام ہو گئی اب ایمان سے ہٹ گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا مان لیتا ہے قید سے رہا کر دیا جائے نہ مانتا ہے اسی میں اس کو اس حالت میں بند کر دیا جائے کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اور نہ مسلمانوں کی طرح کفن دیا جائے نہ مسلمانوں کی طرح غسل دیا جائے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے فتوا کس کا ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نانوتوی رشید احمد گنگوہی اشرف علی تھانوی حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ تبلیغی لوگ ہیں ہم ان کے فتوے کو نہیں مانتے حضرت پیران پیر کون سی تبلیغ کے ہیں کب چلا لگایا تھا کب چار مہینے لگائے تھے کب آپ مرکز نظام الدین آئے تھے اب ان پر کون سا الزام لگا کر بچو گے کہ حضرت نے کہا یہاں تک فرمایا کہ کسی بے نمازی مسلمان کو غلطی سے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کر دیا جائے معلوم پڑ جائے کہ بے نمازی تھا حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر اس کو دفن کیا جائے اس نمازی کی نفست جیت جیوی تھی جب زندہ تھا تب بھی تھی موت کے وقت بھی تھی مرنے کے بعد بھی اس کی نوسط رہے گی اس کی نوسط کی وجہ سے مسلمانوں کے قبور کو تکلیف نہ ہو مسلمانوں کے موتاؤں کو تکلیف نہ ہو اب اگر کہے بھائی نماز پڑھو حضرت فرماتے تھے نماز پڑھنے کے لیے خواجہ رحمت اللہ علیہ کے دو خلیفہ تھے ایک قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تھے ایک اور خلیفہ تھے ان دونوں کو حکم دے رکھا تھا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ جب نماز کا وقت آئے اور غشی کی حالت ہو مجھے یعنی اس دنیا و مافیہ سے الگ ہو کر فنا اللہ ہو جاؤں میں میری روح عرش کے پاس چلی جائے میری روح ساتویں آسمان میں چلی جائے میری روح آخا سے ملاقات کے لیے چلی جائے ان کے خلفاء کو حکم دے رکھا تھا پہلے تو مجھے کہنا کہنا خواجہ نماز کا وقت ہو چکا اگر میں لوٹ جاؤں میری روح لوٹ کر آئے بس میرے پیچھے سب باندھ لینا اور نماز کے لیے تیاری کر لینا اگر اس پر میں آمدہ نہ ہوں میرے جسم کو جھنجوڑنا خواجہ نماز کا وقت ہو چکا اس پر بھی تیار نہ ہوں خواجہ میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنا کوئی جسم کا کپڑا لے کر میرے سر پر مارنا کہنا اجمیری آخا سے میدان جہاد میں نماز معاف نہیں ہوئی تجھے حالت استقراق میں حالت سکر میں نماز معاف نہیں ہوگی اور جب تک میں نماز نہ پڑھوں مجھے مارتے رہنا کہاں بھاگو گے کہاں بھاگو گے اور کتنا بھاگو گے اور کتنی دور بھاگو گے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دھوکے کی زندگی گزارتے ہو کیوں فریب کی زندگی گزارتے ہو کیوں غفلت کی زندگی گزارتے ہو نے حضرت سیدہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نا کون ہے فاطمت زہرا کون ہے وہ سیدت نسائی اہل جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں کون ہیں حضرت حسن کی والدہ ہیں حضرت حسین کی والدہ ہیں حضرت علی کی زوجہ ہیں نبی کی لقت جگر ہیں نبی کی نور نظر ہیں کون ہیں حضرت فاطمہ جنہوں نے انتقال کے وقت سکرات کے عالم میں اپنے شوہر کو وسیعت کی علی میں ساری زندگی تمہیں ستاتی رہی موت کے بعد ایک احسان مجھ پر کرنا حضرت علی کرم اللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے بایا فاطمہ میں تمہیں دکھ دیتا تھا میں تمہیں ستاتا تھا تم نے مجھے کیا ستایا بتاؤ کیا خدمت ہے فرمایا علی جب سے میں نے ہوش سنبھالا کسی مرد نے نہ مجھے دیکھا نہ میں نے کسی مرد کو دیکھا علی میری موت کے بعد میرے جسم تو دور کی بات میرے کفن کو غیر دیکھنے نہ پائے علی مجھے دفن کرنا تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا اور میرے قبر پر ایک چادر ڈال دینا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میری قبر کے اندرونی حصے پر بھی نہ پڑے یہ ہیں کردار اولیاء کرام کے بزرگان دین کے نبی کو ماننے والوں کے کیا جم گھٹا لگا رکھتا ہے خبروں کے پاس کتنی بے پردگی ہوتی ہے آخا نے فرمایا ایسی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں رونے لگی پھر دوسرے کان میں ایک بات ارشاد فرمائی مسکرانے لگی یہ بات راز کی تھی راز رہ گئی آخا دنیا سے پردہ فرما گئے جن صحابیات نے اور جن لوگوں نے آخا کے اس منظر کو دیکھا حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو جانا تو انہوں نے اپنی خواتین کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا فاطمہ وہ کیا بات تھی جو کان میں کہی تو آپ مسکرانے لگی اور کان میں کہی تو آپ رونے لگی تو فرمایا ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی فاطمہ جو کچھ لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابا سمجھ کر دنیا میں لے لینا کھیت مانگو گے ملے گا باغ مانگو گے ملے گا زمین مانگو گے ملے گی دولت مانگو گے ملے گی دنیا چاہو گے باپ سمجھ کر مجھ سے مانگ لینا فاطمہ میدان محشر میں اگر تم یہ کہو کہ تمہارے پلڑے میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہو جائے ایک نیکی کی کمی ہو جائے اور تم یہ کہو کہ میرا ابا تو نبیوں کا سردار تھا میرا ابا اولیاء اللہ کا سردار تھا میرا ابا شافی محشر میرا ابا ساخی ہے کوثر فاطمہ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم رب محمد کی عزت کی قسم میں تمہیں ایک نیکی میدان محشر میں نہیں دے سکتا نبیوں کا سردار کائلاس کا سردار سعید الاولیاء سعید الفتاب سعید الابدال سعید العین سعید الجن سعید الملائکہ جس کے سامنے فرشتے کامتے تھے جس کے سامنے ملک الموت کامتا تھا وہ اپنی بیٹی کو ایک نیکی نہیں دے سکتا لوگوں کس دھوکے میں ہو گانجا مارنے والے داڑیاں ملانے والے عورتوں کی ابرو لوٹنے والے عورتوں کی عزت کھلواڑا کرنے والے نبی آقا حضرت فاطمہ کو ایک سبحان اللہ قیامت میں نہ دے سکے اور یہ تمہیں پکڑ کر جنت سے پہنچا دیں گے پاگل کتے نے کاٹا تمہیں سانپ نے ڈس لیا اتنی بات سمجھ اور یہ کہے یہ پیرانے پیر کو نہیں مانتے یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں اسی لیے ہم نے داڑھی رکھی ہم مانتے ہیں اسی لیے نماز کو نہیں چھوڑتے ہم مانتے ہیں اسی لیے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں زرغان دین کے بغیر ہماری زندگیاں کامیاب نہیں لیکن صرف ناروں سے کام نہیں چلتا ایک آدمی کو بخار آیا اور ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے ایک ٹیبلٹ کا نام لکھا کروسین گھر میں آ کر تجویز لے کر بیٹھ گیا کروسین کروسین کروسین تو صحت یاب ہوگا کہیں گے بھائی اسے بخار ہی نہیں آیا ہے اس کا دماغ کا اسکرو بھی ڈھیلا ہو گیا اس کو نمہانس میں داخل کرو پاگل خانے میں داخل کرو اب ان پاگلوں کا کیا کہیں گے نماز بھی نہیں پڑھتے پیرانے پیر کا بھی دامن ہے روزہ بھی نہیں رکھتے اولیاء اللہ کا دامن ہے داڑھی بھی مڈاتے ہیں یہود و نصارہ کے کرتوت کرتے ہیں بزرگان دین کو بھی ماننے والے اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور جھوٹ ہو سکتا اور یہ اللہ کو ہم اس درجے مانتے ہیں اس درجے مانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ نے پر بایا دو مسئلے ایسے ہیں اللہ اس مسئلے میں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور کسی مسلمان کے خلاف قتال کرنا کفر ہے یہ حدیث ہے شباب المسلم و کتال ہو لیکن دو مسئلے ایسے ہیں کہ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے اگر امیر المؤمنین اجازت دیتا ہے وقت کا حاکم مسلمان بادشاہ اجازت دیتا ہے وہ دو مسئلے ایک تو یہ کہ مسلمان جو آج کام کر رہے ہیں کھلم کھلا سوت کا کاروبار ہو گھر گھر میں مرد بھی چٹھی چلاتا ہے عورت بھی چٹھی چلاتی ہے چٹ فنڈ چل رہا ہے سوت کا کاروبار کرایے دار نہیں ملتے اور مل جاتے ہیں تو گھر دبا کر بیٹھ جاتے ماٹی کیچ کا سوت کھا رہے ہیں لکھ کر رکھو جیسے مارواڑی پیسہ دے کر بیاس کھاتا ہے وہ حرام ہے کتے کے پاخانے کی طرح سور کے پیشاب کی طرح یہاں سے وہاں تک آخر والے اور جتنی دور تک آواز جا رہی ہے ماٹی کیج میں رہنے والے یہ بھی سوت کھاتے ہیں اب اس پر ہر آدمی مفتی بن سو روپے دے ڈالیں گے بھاڑا اس کے باپ کا مان اس گھر کا ٹوائلٹ بھی سو روپے میں بھاڑے پر نہیں ملتا کسے دھوکہ دیتے ہو ماٹی کیج پر گھر لیتے ہو سو پچاس روپے نہیں فلاں حضرت بولے بولا حاجی صاحب بولے حاجی صاحب کی بات سن کر گھر میں ڈیلیوری کراتے ہو جاتے نہیں ہو نرسنگ ہوم جاتے نہیں ہو لیڈیز اسپیشلٹیز کے پاس اور دین کا مسئلہ جو بھی کہہ دے سو روپے دے دے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ دھوکے پر دھوکا ہے تو جس نے کلم کھلا سوت کا کاروبار کیا سود میں دلالی کرنے والا سود میں گواہ بننے والا سود کے معاملے کو لکھنے والا سود کے معاملے میں گواہی دینے والا سود کے لیے گھر دینے والا جگہ دینے والا سب کے سب برابر گناہ میں شریک ہیں اور اتنا شریک کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ان کے خلاف اعلان جنگ اور جو ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین پر تہمت لگاتا ہے ان کو گالیاں دیتا ہے ان کی بے عزتی کرتا ہے و بحر بھی من اللہ و رسولی اللہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے جو سوت کلم کھلا لیے تھے اور بزرگان دین کی توہین کریں حقیقت میں ہندوستان میں اگر اسلام کا پرچم لہراتا یہاں کی عدالتوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے یہاں کی پارلیمنٹ میں دنیا کے ذلیل ننگے کتے جانے کے بجائے اگر دین کے علمبردار حفاظ اور علماء جاتے اللہ کی قسم ایک بریلوی ہندوستان میں نظر نہیں آتا سب سے بڑے دشمن اولیاء یہ ہیں سب سے بڑے جھوٹا پیران پیر کی دامن پکڑنے والے داد پکڑنے کا دعوی کرنے والے سب سے بڑے دشمن ہیں رات بھر گیارہویں چلی فجر کی نماز کٹ پورا دن بارہویں کی کاروائی چلی زہر کی نماز کٹ اس کی اجازت دیتے ہیں پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ لوگوں اولیاء کرام کا نعرہ ان کا نام لینا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کے طور طریقوں کو جب تک کہ ان کی زندگی کو مشل رانی بناتے اور ان کی زندگی کو ہم جو ہے سراط مستقیم سمجھ کر عمل نہیں کرتے ہماری زندگیوں میں کامیابی نہیں آ سکتی یہ جتنے نعرے مار دیکھو پیکٹ ہو جاتی ہے بس اسٹینڈ میں چور پاکٹ چرا کر بھاگتا ہے دس بارہ آدمی پیچھے بھاگتے ہیں پکڑو پکڑو چور چور چور جو پاکٹ اٹھایا رہتا ہے وہی سب سے زیادہ باڑی مارتا ہے پکڑو چور پکڑو چور پیرانے پیر کو ماننے والے ہم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے ہم آج آج میری رحمت اللہ علیہ کو ماننے والے اب بمڑیاں مار رہے ہیں اور اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے پیرانے پیر کے دشمن یہ لوگ یہ چور کی طرح ہے سب سے زیادہ بمڑی مار رہے ہیں یہ دشمن ہے کانو لہم آدا بھی عبادت اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یہ ان کے حقیقی دشمن ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ان کے ماننے کا انکار کر دیں گے ایک ایک اللہ والے کو پہچانو کون اللہ والا ہے کون ولی اللہ ہے کون ولی الشیطان ہے تم دنیا میں اصلی گھی نقلی گھی کا فرق کرتے ہو قیمتی کپڑا گھٹیا کپڑے کا فرق کرتے ہو بنگلور کی زمین تمکور کی زمین کا فرق کرتے ہو ہائی وے سے لگی ہوئی زمین اور اندر کھیتوں سے لگی ہوئی زمین قیمتوں میں فرق کرتے ہو ولی الشیطان اولیاء اللہ اولیاء الشیطان شیتان میں فرق کرو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کو بے پناہ کامیابی نصیب فرمائیں اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نصیب فرمائیں اللہ ہمیں جیتا جی حق پر چلا اللہ تعالی ہمارا فاطمہ حق پر فرمائے ایمان پر فرمائے اللہ بزرگان دین اور جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اس کا اتباع نصیب فرمائے آمین واقدان الحمد للہ العالمین